ابئی بن کاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں میری مثال ایک ایسے آدمی کی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اسے بہت اچھا بنایا مکمل اور نہایت خوبصورت بنایا لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی لوگ اس میں پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے کاش اس اینٹ کی جگہ بھی پوری ہو جاتی تو میں نبیوں میں ایسے ہی ہوں جیسے خالی جگہ کی یہ اینٹ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو تیرہ یہ حدیث صحیح ہے